www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ تعالی اس قوم سے خوش ہوتے ہیں جو قوم زنجیروں میں چکر کر باندھ کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے بڑی عجیب حدیث ہے اللہ ایسی قوم سے بڑے خوش ہوتے ہیں جن کو زنجیروں میں باندھ کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اس حدیث کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ کافر و مشرق ہے ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اور ان جنگوں کے اندر قیدیوں کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو زنجیر میں باندھ کر کے جکڑ کر کے رکھا جاتا تھا اللہ تعالی کی قدرت کہ جن کافر قیدیوں کو مشرقوں کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا ہے ان کو اسلام کی توفیق مل گئی اور وہ جنت میں چلے گئے اس حدیث پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہے ایک صحابی کا ایک صحابی نے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑنے میں بڑے ماہر صحابی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ایک پوری جماعت کو لے کر کے ٹولی کو لے کر ٹکڑی کو لے کر کے چھوٹا سا لشکر تھا یہ لوگ ایک علاقے میں گئے حضور نے جو کام سونپا تھا اس سے وہ لوگ فارغ ہو گئے ان کی واپسی ہو رہی مکہ مدینہ کے قریب میں ایک مشہور جگہ ہے یماما یمن الگ ہے یماما الگ ہے اس یماما کے اندر ایک خاندان رہتا تھا بنو حنیفہ امام ابو حنیفہ نہیں خاندان کا نام بتلا رہا ہوں بنو حنیفہ اس خاندان کا ایک اس خاندان کے ایک سردار ہے جو بعد میں ایمان لائے اسی واقعے سے اور اب ہم ان کو کہتے ہیں حضرت سماما ابن اسال رضی اللہ عنہ یہ سماما اس بنو حنیفہ خاندان کے سردار اور اس زمانے کے اندر خاندانوں کے جو سردار ہوتے تھے ان کی ہی سب چلتی تھی یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے اس زمانے میں کافی مشرق بھی عمرہ کرنے آتے تھے حج کرنے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے نوے سال تک کافر مشرق عمرہ کرنے کے لیے آئے اور نو ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ اب کے بعد کوئی کافر عمرہ اور حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا اور دس ہجری میں حضور نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا تو ایک سال پہلے اس کی تیاری کر دی گئی کہ آئندہ سے کوئی مشرق حج کرنے نہیں آئے گا آئندہ سال اللہ کے نبی زندگی کا آخری حج کریں گے صرف اور صرف ایمان والوں کے مجمے میں حج کریں گے تو یہ سنانا اس وقت کافر تھے عمرہ کرنے جا رہے تھے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ٹولی تھی جو جماعت تھی اس کے ساتھ راستے میں ان کی مٹبھیڑ ہو گئی لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماما کو زندہ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مدینے منورا لائے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا یہ قیدی ہے اس زمانے میں قیدیوں کے واسطے مدینہ میں کوئی باقاعدہ جیل قید خانہ نہیں تھا حالات ایسے تھے کہ قید خانہ بھی نہیں تھا مہمان خانہ بھی نہیں تھا حضور کے پاس جو مہمان آتے تھے ان کو مسجد نبوی میں رکواتے تھے اور جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو بھی مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا جب یہ سماما پکڑ کے لائے گئے تو حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے ساتھ ان کو باندھ دو مسجد ہی ان کی جیل رہے گی بندوا دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ان کے پاس پہنچے یہ دیکھیے حضور کی شان رحمت ایک کافر ہے قیدی ہے لیکن خود حضور ان کے پاس جا کر کے ان کو سوال کرتے ہیں کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ٹھاک ہو تم سوال کیا ہونا پھر حضور نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا بتاؤ تمہارے دل میں کیا خیال ہے میرے بارے میں تو سنا اس کو کافی روپے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے تو مجھے قتل کروا سکتے ہیں میں آپ کا قیدی ہوں پر آپ مجھے قتل کروائیں گے تو کوئی ظلم نہیں ہوگا آپ کا حق ہے میں قیدی ہوں اور قیدی کو آپ قتل کروا سکتے ہیں پھر دوسری کا تو لڑنے کہی اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے زندہ چھوڑ دیں گے میرے اوپر احسان کریں گے تو ایک بڑے شکر کرنے والے انسان پر آپ احسان کریں گے تو میں آپ کے احسان کا شکر گزار رہوں گا اور اگر آپ کو میری جان چھوڑنے کے لیے مال چاہیے بولو کتنا مال آپ کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار رہوں جو رئیس تھے ان کی تینوں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کوئی جواب نہیں دیا نماز پڑھانے حضور تشریف لے گئے یہ مسجد میں ہے قیدی ہے بندے ہوئے ہیں پھر دوسرے دن فجر کی نماز میں حضور تشریف لائے حضور نے پھر ان کے پاس کھڑے رہ کر سوال کیا کیا حال ہے میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا تو آج سماما نے ایک بات زیادہ کہی کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے معاف کر دیں گے میرے اوپر احسان کریں گے تو ایک شکر کرنے والے بندے پر احسان کریں گے اور مجھے امید یہی ہے کہ آپ احسان کر کے مجھے چھوڑ ہی دیں گے میں امید کرتا ہوں ایک کافر دشمن کٹر دشمن اس کو بھی اپنے دل میں یقین ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر کے چھوڑ دیں گے آخر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا چلے گئے پھر تیسرے دن حضور حضور سرد کی نماز پڑھانے تشریف لائے پھر حضور نے ان کے پاس کھڑے ہو کے سوالات کیے تو انہوں نے کہا میں آپ کو کل جواب دے چکا ہوں تین دن ہو گئے مسجد نبوی میں پورے بہتر گھنٹے مسجد نبوی کا ماحول دیکھا انہوں نے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ حضور نے مسجد میں کیوں بنوایا کا مسجد میں اس لیے بنوایا تو یہ چوبیس گھنٹے کے مسجد کے اعمال کو دیکھے مسجد کے ماحول کو دیکھے صحابہ کی نمازوں کو دیکھے صحابہ کی تلاوت کو دیکھے حضور کی مجلسوں کو سنے حضور کا انصاف دیکھے حضور کیسے فیصلے کرتے ہیں وہ دیکھے غریبوں پر کیسے رحم کرتے وہ دیکھے سارا منظر اپنی آنکھ سے دیکھے اس لیے حضور نے ان کو مسجد میں بنوایا تھا تین دن تک انہوں نے مسجد نبوی کا ماحول دیکھا ان کے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لینا چاہیے دل میں خیال آیا پورے تین دن ہو گئے حضور نے ان کو چوتھے دن چھوڑوا دیا کہ چھوڑ دو دن کو جیسے یہ چھوٹے مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ کے اوپر بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے چھوٹی سی باڑی جیسی تھی وہاں گئے غسل کیا پاک صاف ہوئے فوراً حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے میں مسلمان ہوتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے ایک کٹر سے کٹر کافر مسجد نبوی کا نورانی ماحول دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں اور حضور کی نظر کرم بھی تو تھی اس میں حضور کی مبارک نورانی نظروں کی برکت بھی تو تھی حضور روزانہ ان کو صبح میں سوال کرتے روزانہ ان کو پوچھتے ہیں علی مرحوم نے اسی کو تو فرمایا پانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا بابو درخشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا اندھوں کو بینا کر دیا دل کو روشن کر دیا چیجوں کو جرا سے بھٹکے ہوئے اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا وہ نورانی نظر سماوا پر پڑی ایمان لیا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں عجیب بات کہی اے اللہ کے نبی کل تک میرا حال یہ تھا کہ پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے دی تھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ میرے دل میں بکس بیر کینا نفرت آپ کے لیے تھی اور اس وقت میری حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے ایک کافر کو چند منٹوں کے لیے مسجد کا نورانی ماحول ملا حضور کی صحبت ملی کیسی زندگی پلٹ گئی کہ کل تک میری نظر میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے اور اس وقت میرا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے دوسری بات صبح میں کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شہر مدینہ مجھے بہت نفرت تھی مدینہ تو میں چاہتا نہیں تھا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا لیکن اس وقت میری حالت یہ ہے کہ دنیا کے تمام شہروں میں اگر میری نظر میں کوئی سب سے پیارا شہر ہو تو آپ کا شہر مدینہ منورہ ہے پھر انہوں نے اردو کو مسئلہ پوچھا کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے مدینہ عمر مکے مقررہ جا رہا تھا آپ کے وطن سے اور ان لوگوں نے مجھے پکڑ کے لے آئے اور مجھے مسجد میں باندھ دیا گیا ایمان مل کے لیا اردو میں کیا کروں آپ بتلائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہاری نیت عمرہ کی تھی جاؤ مکہ مقدمہ عمرہ کرو اور عمرہ کر کے اپنے وطن یمامہ واپس جانا اب یہ مدینہ سے مکہ مقدمہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو مکہ والوں کو ساری خبر ہو چکی ابھی مکہ میں اس وقت کے اوپر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی ابھی تو مکہ مشرقوں کافروں قریشیوں کے ہاتھ میں تھا ان کو ساری خبر لگ گئی کہ یماما کا سردار سماما مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ گیا تو حضرت سماما رضی اللہ تعالیٰ جب مکے مکرمہ گئے تو روک تو سکتے نہیں تھے چونکہ ایک علاقے کے سردار ہے کون ان کو روکے عمرہ کرنے کے لیے آنے تو دیا لیکن مکہ کے تمام کافی پر ٹون مار رہے سناما باپ دادا کے نیند سے پھر گئے باپ دادا کا نیم چھوڑ دیا حضرت سناما ربی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں پھیرا نہیں ہوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی مان لایا ہوں میں پھیرا نہیں ہوں لیکن جو تم لوگوں نے مجھے تانے مارے مکہ آنے کے بعد اور تانے بھی اسی ایمان کی وجہ سے مارے سن لو اب میں عمرہ کر کے اپنے وطن جاؤں گا پورے مکہ والوں کے لیے روٹی کا اناج گیہوں وہ یماما سے آتا تھا مکہ میں تو کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے کہ میں میرے وطن سے یماما سے مکہ والوں کے لیے اناج آتا ہے وہاں سے گیہوں آتا ہے اپنے وطن جاؤں گا بند کر دوں گا تمہارا اناج اور تمہارا گیہوں مجھے تانے دیتے ہو ایمان کی وجہ سے تانے دیتے ہو اور جس دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں گے اس دن میں تمہارا اناج شروع کروں گا وہاں تک بند کروں گا پہنچے یمامہ وہاں سے ایکسپورٹ بند کروا دیا کہ مکہ اناج نہیں جائے گا اپنے وطن سے مکہ والے پریشان حیران دکھی دکھی اناج آنا بند کیا کھاوے کیا پیوے بند بہت تکلیف ہوئی اس وقت مکہ کی سردار تھے ابو وہ او ایمان نہیں لائے تھے ابھی کافر تھے ابو سفیان نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ حضور آپ تو سیلا رہنے کا حکم دیتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ہم یہاں مکہ میں اناج کے بغیر بھوکے مر رہے ہیں ہمارے لیے اناج نہیں ہے روٹی نہیں ہے ہم پریشان ہیں یماما والوں نے ہمارا اناج بند کر رکھا ہے آپ کچھ کرم کیجئے اور ہمارا اناج شروع کروا دیجئے جب ابو سفیان کا خط مدینہ منورہ پہنچا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دشمنوں کے واسطے جو دشمن ہے جو اللہ کے نبی کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیتے ایسے دشمن جنہوں نے نبی کو نکالا ایسے لوگوں کے واسطے یماما کو سماما کو خط لکھا اطلاع بھیجی اور پیغام کہلا دیا کہ گیہوں اناج بھیجنا شروع کر دو یہ پریشان ہے اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ کہ دشمنوں کے واسطے جو اناج گلا بند تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروا دیا اس واقعے میں ایک بہت بڑی تعلیم ہمارے لیے ہے مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ اس ماحول کے اندر انسان بنے اور مسجد سے باہر نکل کر کے وہ ایمانی زندگی گزارنے والا بنے اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم مسجدوں سے اپنا تعلق اپنا وقت بڑھائیں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو مسجد میں جن کا دل لٹکا ہوا ہو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کروائیں گے ایک مسلمان مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوا کرتی ہے اور مسلمان مسجد سے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے اگر کوئی آدمی مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو بے چین ہوتی ہے تڑپتی ہے کب مسجد میں جاؤں کب مسجد پانی میں جاؤ ایک مسلمان جب مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کب دوبارہ مسجد جاؤ مسجد جاؤ اس کو کہتے کہ دل مسجد میں لٹکا ہوا اللہ مجھے آپ کو ایک کیفیت عطا فرمائے ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے گئے تو دیکھتے گئے اثر کتنے بجے ہیں اثر پڑھ کے گئے تو غور کر دیکھتے ہوئے مغرب کتنے بجے ہیں مغرب پڑی تو نظر گڑی پر عشا مجھے پڑنی ہے جس مسلمان کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائیں گے دوسری ایک اہم ترین بات آج کے نازک حالات میں بھائیوں ہماری مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی اس کو بتلانے کی ضرورت ہے ہمارے بزرگ نے ابھی ایک میگزین میں لکھا کہ ہم پچاسوں سال سے سینکڑوں سال سے مسجدوں سے اذان دیتے ہیں لیکن آج تک ہم غیر مسلموں کو یہ نہیں بتلا سکے کہ اذان میں ہم کیا کہتے ہیں اذان کا ترجمہ کیا ہے اذان میں کون سی چیز کہی جا رہی ہے ایک شخص کہنے لگے کوئی غیر مسلم ان کو بتلا رہے تھے کہ تم ازان کے اندر ہمارے خلاف دعا کرتے ہو ایک صاحب نے لکھا کہ وہ اللہ ہو کر جب سنتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ازان میں دعا کرتے ہیں پہلا ہندوستان میں اکبر جیسا کوئی دوسرا بادشاہ پیدا کرنا کتنی بڑی غلط فہمی آج تک ہم نے ان کو ازان کیا چیز ہے اس کا مطلب نہیں بتایا تو پھر مسجد کا ماحول تو کیا بتائیں گے قسم خدا کی اس نورانی ماحول کو اگر کوئی آدمی طلب کے ساتھ دیکھ لے اس کے دل میں اللہ ایمان کا نور پیدا کروائیں گے اور تیسری چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو لیکن ہم اس کی روزی روٹی کھانے کے اوپر لات نہ مارے اس کے کھانے پینے کو بند نہ کرے یہ ہمارے دینی اسلام کی مقدس اور مبارک تعلیم ہے آج تو گھیر تو گھیر اگر کسی مسلمان سے ناراضگی ہو گئی تو ہم تو کیسے اس کو بھوکا مارنا کیسے اس کو پریشان کرنا کیسے اس کو دکھی کرنا اس کی پلاننگ اور اس کی جگروں میں لگے رہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پسند کھا لی ان کی بیٹی کا تہمت لگی تو کہ میں تہمت لگانے والوں کو خرچہ نہیں دوں گا خرچہ دیتے تھے میری بیٹی نے تہمت لگائی میں خرچہ بند کر دوں گا جیسے قسم کھائی اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی پر کیسی قسم اللہ کے فضل والے نیک بندے بھی کھایا کرتے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھلے انہوں نے ظلم کیا تہمت لگائی لیکن ان کو دو روٹی کھلاؤ ان کا ان کا خرچہ دو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قسم کا کپارا دیا قسم توڑ دی اور ان لوگوں کا خرچہ دینا پھر سے جاری اور چالو کر دیا میرے مسلمان بھائیوں اس ملک میں بسنے والی ایک بہت بڑی ڈھیر مسلموں کی تعداد غریب ہے پسماندہ ہے بیکور ہے پچھات ہے پیچھے ہے دلت ہے کمزور ہے ایسے لوگوں کی ہم خدمت کریں ان کی دوا ان کا کھانا ان کی پریشانی میں ان کی مدد کرنا انشاءاللہ یہ ہمارے اخلاق ان کے دلوں میں اسلام کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنیں گے اور ہمارے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنیں گے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق پر سعادت عطا فرمائے اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان جو رب العالمین